اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات گزشتہ درسوں میں ہم نے روزوں کی اقسام روزے کئی قسم کے ہوتے اس کو ہم نے اگرچہ اختصار لیکن نہایت آسان انداز میں بیان کیا کہ روزوں کی قسمیں کیا ہیں آج ہم یہ عرض کریں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو معروف چیزیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ روزہ کس طریقے سے ٹوٹتا ہے یعنی جان کر کھانا یا پینا یا اپنی بیوی سے صحبت اور معروف چیزیں کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ تمام حضرات کے علم یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کھانے پینے یا وہ حرکات جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ روزے دار کو اپنا روزے دار ہونا یاد ہے اگر بھول سے وہ تمام کام ہو جائیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اگر بھولے سے ہو جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یاد آنے پر فوراً اس سے اپنے آپ کو بچائیں مثلا ایک آدمی پانی پی رہا ہے دو چار گھونٹ پی چکا ہے اس کے منہ میں پانی کا ایک تھوڑی اب یاد آتا ہے کہ میرا روزہ فوراً کو لی کر دے کوئی شخص کھانا کھا رہا دو چار لقمے کھا چکا منہ میں اس کے کچھ کھانا یا لقمہ ہے اب یاد آیا کہ میرا روزہ ہے اس سے فوراً جو کچھ منہ میں ہے اسے تھوک دینا چاہیے اور کلی کر لینی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو روزے دار ہونا یعنی اسے یاد ہو اور کوئی حرکت ایسی کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ اگر یاد نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے بلکہ بھول تو انسان کی بھٹی میں ہے عموماً لوگ اپنی بھول کو بچانے کے لیے یا پردہ ڈالنے عموماً یہ کہتے تھے کہ میاں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تو ہم کیا اس کو فقان سب حرام لکھا ایسے سہ اور ایسی بھول جس کا تذکرہ سوائے قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کے کہیں بھی جائز نہیں ان کے بھولنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار حکمت اور شاید انہیں کی بھول کا یہ سستا ہے کہ ہم اگر کچھ چیز بھول کر کریں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا بھول انسان کی کھٹی میں رکھ دی گئی کہ وہ بھولتا بلکہ حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ بھول کر آدمی نے روزے کی حالت میں کچھ کھایا اور پیا تو فرمایا اب یاد آ گیا یہ یاد نہیں آیا کھا پی لیا تو فرما جو کچھ اس نے کھایا پیا ہے اس کو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلایا یعنی اتنی آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ ہم اگر بھول کر کو کھا پی لیں تو اس میں ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا انبیاء کرام علیم سلاف السلام پر اگرچہ علماء ہیں لفظی بھول کو جائز رکھا لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان کے بھولنے میں کوئی نہ کوئی بہت بڑی حکمت جو ہے وہ اس میں ہوتی مثلا حضور علیہ السلام نے سجد سہو فرمایا تو سجد سہو اس لیے فرمایا نا کہ حالت نماز میں کچھ بات بھول گئے فرض میں تاخیر ہو گئی یا واجب ترک ہو گیا کوئی بات تو بھولے علیہ سلاد و سلام اگر نماز میں نہ بھولتے تو ہم اگر نماز میں بھولیں تو اپنی نماز کو پائے تکمیل پہنچانے کا طریقہ کون بتا اس لیے حدیث شریف نے فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ تمہاری تعلیم کے لیے بھلایا جاتا ہوں اور یہ بات قرآن میں بھی موجود سنیے ارشاد باری تعالیٰ سنوپری کو کا فلا تنسان میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا اللہ ماشا اللہ مگر بھولے گا بھی جب ہی جب تیرا رب چاہے گا تو ان کی بھول کا یہ صدقہ ہے کہ ہم اگر بھولے سے کچھ کھا پی لیں تو ہمارا روزہ نہیں بھولتا پھر اس پر اللہ کا انعام دیکھیے کہ جو کچھ روزے دار نے کھایا اور پیا پر اس کے رب نے اسے کھلایا اس کے رب نے اس کو پلایا تو پھول سے جو کام بھی ہو جائے جو روزے کے خلاف ہو وہ سب وہاں اب آئیے ایک قاعدہ کہ جسے آپ یاد رکھیں تو ہمیشہ یہ کام آئے انسان کے بدن میں پانچ ذرائع ایسے کہ جس سے کوئی چیز اگر بدن میں داخل ہو تو روزے کو توڑ دے وہ پانچ ذرائع کیا ہیں منہ ناک کان پیشاب اور پاخانے کا مکان ان پانچوں مکان سے کوئی چیز بدر کے اندر چلی جائے تو روزے کو توڑ دے اس میں ایک بات یاد رہے کہ ہمارے فقائے احناف کا متفقہ کا فتویٰ یہ ہے کہ مرد کے پیشاب کا مقام کا اس سے استثنا ہے کہ مرد کے پیشاب کے مقام سے کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی یہ مسئلہ خواتین کے لیے اب آئیے اس پر ہم ایک ایک کر کے گفتگو کرتے ہیں منہ سے کوئی چیز اگر اندر داخل ہو جائے روزے کو توڑ دے اب اس کے کچھ اخبار ہے کہ کوئی آدمی جان کر پانی پیے یہ تو روزہ توڑ رہا کل ہم نے بتایا کہ اکسٹھ روزے اس کا ایبت ہوگا ساٹھ کفارے اور ایک روزہ اس کا ایبت یعنی ادا اکسٹھ روزے اس کو رکھنے ہوں تو جان کر کے کوئی کام ایسا نہیں کرے گا روزہ توڑنے میں ناک یا منہ سے کوئی چیز جائے تو اس کے کچھ اسباب مطلب کیا ہے ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور اسے یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں وضو کرتے میں غلطی سے پانی حلق کے نیچے اتر گیا روزہ ہونا یاد کا اسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے کوئی چیز اپنے منہ میں رنگین ڈالی ڈورا یا دھاگا جس سے رنگ پیدا ہوا اور اس کے رنگ کے پیدا ہونے پر وہ رنگ اگر نکل گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے یہ روزہ ٹوٹنے کی اور جو اسباب ہے اس کو مقصد آئندہ سے ان شاء اللہ بیان کریں کلی کرنے میں وضو کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے اس لیے ہمارے فقا نے کہا جس کو انشاءاللہ ان شاء اللہ آئندہ بیان کریں کہ کسی آدمی پر غسل واجب تو ہمارے یہاں غسل میں تین فرق جس کو ہم غسل کے بیان میں تفصیل کریں اچھی طریقے سے کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بھی بدن کا حصہ تل یا بال برابر خشک نہ رہے جس پر پانی نہ بہا ہو کوئی جگہ ایسی نہ رہے تو چونکہ کلی کرنے میں روزے میں احتیاط تو ہمارے فخا عام دنوں میں رمضان کے علاوہ کلی اور غرغرا کرنے کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں غسل میں آدمی کلی کرے غرغرا کرے تاکہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے اس کی باریک ہم غسل کے بیان میں حرض کرے لیکن فرمایا کے رمضان میں غرغرا نہ کرے کہ غرغرا کرنے میں حالت روزانہ غانی گمان یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی پانی کے دو چار پتڑے نیچے نہ اتر جائیں لہذا اچھی طریقے سے کلی کرے تو منہ کے ذریعے سے کوئی چیز پیٹ میں داخل ہونے پہ یہ برائے یا ایک بیماری ہوتی ہے جس کو پن نے کر آنکھوں اور دانتوں میں سے خون کا رسنا اب اگر دانتوں میں سے خون نکلے اور وہ اگر نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ منہ کے ذریعے سے جو چیز بھی باہر جو چیز بھی اندر داخل ہو نکل دی جائے وہ روزے کو توڑ دے ناک کے ذریعے سے کوئی چیز جائے اس کے بھی اسباب مثلا آپ وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں یہ آپ نے سنا کہ غسل کے جو تین فرد ہیں اس میں ناک میں پانی چڑھانا بھی فرد ہے ناک میں پانی کہاں تک چڑھائیں گے اس ناک پر ہاتھ رکھ کے آپ دیکھیے جو ناک کا نرم حصہ ہے وہاں تک پانی کا چڑھانا فرض غسل لیکن وضو کرنے میں سنت ہے کلی کرنا بھی سنت ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت تو غیر رمضان میں تو پانی کو اس طرح چڑھایا جائے کہ کوئی تھوڑی سی سانس اندر لے تاکہ یہ جو نرم نکنے ہیں نرم ہڈی یہاں تک پانی پہنچ جائے اب آپ اگر روزے میں ہوں روزے میں آپ غسل فرما رہے ہیں ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کے ذریعے سے پانی دماغ میں پہنچ گیا یا اندر چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے وزو اور غسل میں ناک میں پانی چڑھانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے ناک میں پانی اس طرح چڑھایا کہ دماغ تک یا اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے وضو کرنے میں جب آدمی کے دماغ میں پانی پہنچے تو اس کی علامت یہ ہے کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا وضو کرتے میں ناک میں پانی چڑھانے میں جب پانی زیادہ چڑھ جائے یہ پیچھے گدی کی طرف جلن ہوتی سخت پانی اندر جب پہنچتا یہ اس کی علامت ہے کہ پانی دماغ میں پہنچ گیا ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لہذا غسل میں وضو میں حالت روزے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے لیے ہمارے نے بعض احتیاطیں بتائیں ان کو آپ اپنے گرہ میں باندھ لیں مثلا ایک شخص شہری میں اٹھتا اس واجب اگر غسل کرتا ہے تو شہری کا وقت چلا جاتا ہے شہری کرے تو ناپاکی میں روزہ شروع ہوگا تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ناپاکی میں روزے کا وقت یا روزے کا دوران یا شروع ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا ایسا ہر کس کوئی شخص ناپاک شہری کھائے خدا نہ پاس تھا اس کی آنکھ لگ گئی روزے کی نیت بھی کر لی اور فجر شروع ہو گئی سورج نکل گیا اب کیا ہوگا حالانکہ وہ ناپاک تو روزہ ہو جائے گا روزہ جائے گا نہیں ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ ایسے وقت میں آنکھ کھلی کہ اگر غسل کرتا ہے تو شہری کا وقت چلا جائے شہری کرتا ہے تو غسل روزے کے دوران شروع ہوگا تو ایک طریقہ تو علماء نے یہ لکھا کہ ناپاکی کی حالت میں اگر اس نے صبح کی اتنا وقت ہے کہ وہ وضو کر لے اچھی طریقے سے ناک میں پانی چڑھا لے کلی بھی کر لے وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد سحری کرے اور سحری کرنے کے بعد اس کے بعد غسل کر لے تاکہ شہری بھی ہو جائے اور غسل بھی ہو جائے فرض کیجیے کہ اتنا کم وقت ہے کہ جو منٹوں کے حساب سے چھ آٹھ منٹ ہیں کہ کچھ کھا پی لیا جائے اور اتنا وقت نہیں کہ وضو کیا جائے تو علماء نے کسی بھی جائز قرار دیا کہ آدمی اپنے ہاتھ وغیرہ دھو کر کے ناک میں اچھی طرح پانی چڑھا لے کیونکہ ابھی روزے قبر شروع نہیں ہوا کلی وغیرہ اچھی طریقے سے کر کے اب شہری کھا لے اب جب شہری کھا کر کے غسل کرے گا تو ناک میں پانی چڑھانا اب فرض نہیں رہے گا کہ جو پہلے اس نے ناک میں پانی چڑھایا وہی کافی ہوگا اب جب وہ غسل کرے وضو کرے تو اب سنت ہوگا ناک میں پانی چڑھانا کہ پہلے ناک میں پانی چڑھا چکا اتنی کم سے کم احتیاط برت لی جائے تاکہ روزے کی حفاظت ہو جائے یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی کہ روزہ ایک عظیم و شان عبادت ہے تو اس کو محفوظ کیسے کیا جائے اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس کے اسباب ہیں کہ ناک میں کوئی پانی چڑھا اور اس کے ذریعے سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے یا دماغ میں پہنچ جائے تو روزے کو توڑ دے اسی طریقے سے ہر وہ چیز اگر سونگے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا مثلاً اس کے اور اسباب جیسے اگر بتی چل رہی روزے میں گھر میں اگر بتی جلانے میں کوئی حرج نہیں اور دیر ساتھ کا دھواں اگر ناک میں چلا جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کب ٹوٹے گا کہ دھوئیں کو جان کر کے کھینچے ناک میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے اور کس کے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم راستے میں چلتے ہیں جو روڈوں کا حال ہے وہ آپ کے سامنے گاڑی کے شیشے کھلے ہوں ہر گاڑی پہ اے سی نہیں ہوتی موٹر سائیکل والے حضرات تو جب راستے میں چلتے ہیں تو گرد و غبار ہوتا ہے یہ گرد و غبار آدمی کے حلق میں بھی پہنچ جاتا ناک میں بھی پہنچ جاتا ہے تو اس کا فکار نے اس فیصلہ کیا کہ اس سے روزہ نہیں جائے گرد و غبار اگر ناک میں پہنچ جائے یا منہ میں آ جائے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا اسی طریقے سے آپ کہیں آٹے کی چکی کے قریب سے گزر رہے ہیں تو جہاں آٹا وغیرہ پیسا جاتا تو آپ دیکھیں گے غبار جو ہے وہ اڑتا یہ غبار بھی اگر حلق میں یا ناک میں پہنچ جائے تو روزہ نہیں جائے گا روزہ کب جائے گا کہ ان اشیاء کو جان کر کے کھینچا جائے اسی طرح روزے میں خوشبو کا لگانا یا ناک میں خوشبو کا آنا اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا اثر بھی لگا سکتے ہیں بلکہ اثر کو سونگنے سے بھی روزہ نہیں جائے گا تو یہ ذرائع ہیں ناک کے ذریعے سے اندر کچھ اشیاء کے پہنچنے کے سلسلے اچھا اب آئیے منہ اور ناک کا تو یہ مسئلہ ہوا کان کے مسئلے ہمارے لکھا کہ نہاتے وقت میں اگر کان میں پانی چلا جائے جیسے عموماً چلا جاتا اس سے روزہ نہیں جائے ہاں اگر کان میں تیل ڈالا بل التظام یا دوا ڈالی تو اب تک ہمارے پکار یہی مسئلہ لکھتے آئے کہ اس کا روزہ نہیں جائے گا کہ جو روزہ چلا جائے گا اس میں دوا یا تیل ڈال پانی چلا گیا غسل کرنے میں تو روزہ نہیں جائے گا آنکھ کا مسئلہ آئیے یہ تیسرا ذریعہ اب تک کہ ہمارے فخار یہ لکھتے رہے کہ آنکھ میں اگر اس نے دوا ڈالی یا سرما لگایا تو روزہ نہیں جائے گا بلکہ یہاں تک کہ بھی ہماری پچھلی کتابوں میں ہے اب تک کی کہ اگر اس نے آنکھ میں دوا ڈالی تو بعض ادویات اتنی تلخ ہوتی اتنی اسٹرانگ ہوتی کہ اس کی تلخی حلق میں پائی جاتی ہے اس کی تلخی حلق میں پائی جاتی ہے تو اب تک کے خوفان نے یہی قرار دیا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں جائے گا سرما لگانے سے روزہ نہیں جائے گا اب بعض ہمارے جدید محققین نے اس مسئلے کو الٹ دیا وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرنے سے یہ پتا لگا کہ آنکھ میں اگر دوا ڈالی جائے تو آنکھ میں ایسے سوراخ کہ جس کی وجہ سے دوا جو ہے وہ آدمی کے پیٹ میں پہنچ جاتی تو کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے پھر کہتے ہیں کہ کان میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ کان میں تیل یا دوا ڈالی جائے تو اندر کی طرف چلا جائے ایسا کوئی ذریعہ کان میں موجود نہیں تو کہتے ہیں کہ کان میں تیل ڈالا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ ایک شرعی مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طب کا مسئلہ بھی تو اس زمانے کے فقانے اس زمانے کے اصیبات سے رائے لے کر یہ رائے قائم کی اچھا اب ہم اس میں راہ اعتدال یہ نکالتے ہیں کہ چلیے آنکھ میں ڈالنے میں یا پان کر دو یا کان میں دوا ڈالنے میں اگر کوئی اختلاف ہے تو یہ کام دن میں نہ کیا جائے روز افطار کے بعد آنکھ میں دوا ڈال دی جائے یا سہری میں ڈال دی جائے یا افطار کے بعد کان میں تیل ڈال دیا جائے تاکہ دونوں چیزوں سے بچا جائے اور احتیاط اسی لیے کہ روز جیسی عظیم و شان جو عبادت ہے وہ ضائع نہ اب آئیے پیشاب اور پاخانے کے مقام سے کوئی شے اندر داخل ہو جائے تو روزے کو توڑ دے گی پیشاب کے مقام سے کوئی چیز اندر جائے تو اس میں مردوں کا اس ہے کہ کوئی چیز اندر نہیں جائے البتہ خواتین کے لیے اس مسئلے میں کہ دونوں ذریعے سے کوئی چیز اگر اندر داخل ہو جائے تو روزے کو توڑ دے ایک احتیاط جس کو ہم ہر مرتبہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم بیت الخلا جاتے ہیں تو اس وقت پانی لینے میں آب لینے میں صاف کرنے میں احتیاط برتی جائے کہ پاخانے کے مکان سے پانی اندر نہیں جائے نیچے کی طرف زور دے کر استنجا کرنے سے ہمارے پوکھانے اس لیے منع کیا کہ کہیں اندر پانی نہ جائے طبی اعتبار سے بھی اگر اندر پانی جائے یہ ببا کو جنم لیتا تو جب آپ بیت الخلا جائیں تو پوری احتیاط برتیں کہ اندر پانی نہیں جانا چاہیے اور نیچے کو زیادہ زور دے کر کے اگر ہم استنجا کریں تو گمان غالب یہ ہوگا کہ پانی اندر چلا جائے اور اگر اس قسم کا آپ کو کوئی شبہ ہو کہ پانی اندر چلا جائے تو دھونے کے بعد ہمیں خوش کپڑے سے اس جگہ کو سکھا لیا جائے تاکہ پانی اندر نہ جائے تو یہ پانچ ذرائع ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کوئی چیز اگر انسان کے بدن میں داخل ہو جائے تو یہ روزے کو توڑ دے گی اس روزے کے توڑنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے یہ چیزیں مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے یا غلطی سے اس کا ارتقاب کیا تو روزہ ٹوٹ گیا تو ایسا روزہ ٹوٹنے کا ایک ہی روزہ پزا ہوگا اس میں کب فارم ہے ایک ہی روزہ پزا کا رمضان کے بعد آپ کو رکھنا ہوگا کہ اس میں کفارا نہیں کفارا کس میں ہے کہ جان کر کے کھا اور پی لیا آپ سے کہ جی بھوک برداشت نہیں پیاس برداشت نہیں ہو رہی ایسی صورت میں وہ اکسٹھ روزوں والی باتیں جو ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کی تو یہ وہ ذرائع ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس میں احتیاط برتنا ہم سب کا ابھی جانے گرام بھی فرض ہے تاکہ روزہ جیسی عبادت کہیں ضائع نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سيدنا ومولانا محمد للجود والكرم